السلام علیکم ورحمۃ اللہ اوکے میں ویسے نہیں چاہیے چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا مجھے پہلے بتائیے کہ سنا دیے سبق باب ہفتم کیا ہے باب ہفتم سنا دیا اب آ جائیں جی باب ہشتم باب ہشتم افعل افعل جیسا کہ افسعلوم اصل بھاری اچھا یہ باب ہفتم ہشتم اور نہوم جو ہے نا باب ہشتم اور نہم یہ آپ دیکھیں گے زیادہ تر صرف کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے ہشتم اور نہم یہ آپ کو اکثریت کتابوں میں نہیں ملیں گے سر کے اندر اصل میں ادھر ایک قانون لگتا ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قانون وغیرہ اس قانون سے یہ چیز بن جاتا ہے اس سے یہ باب بن جاتا ہے باب تفاعل اور باب تفاعل جو آگے آئیں گے انشاءاللہ باب تفاعل اور باب تفاعل اصل میں یہ وہی باب ہے اصل میں یہ وہی باب ہے یہ لہٰذا سے باب نہیں ہے لیکن بعض کتابوں نے ان کو لہٰذا باب بنایا ہے

پھر کیسے ہوگا اسا کلا اسا کلا اسا کلو اسا کلت اسا کلتا اسا کلنا اسا کلتا اسا کل تما اسا کل تم اسا کلتی اسا کل تما اسا کل تننا اسا کل تو اسا کلنا یسا کلو یسا یسا کلونا تسا کلو تسا کلانا یسا کلنا تسا کلو تسا کلان تسا کلونا تسا کلینا تسا کلنا تسا کلنا اسا کلو نسا کلو پھر ایسے ہی لیں یسا کلا پھر اس میں فائل مساکل مساکلان مساکلون مساکل مساکلتان مساکلاتن اچھا، اساکل اساکلا اساکلو اساکلی اساکلا اساکلنا اساکلن اساکلان اساکلن اساکلن اساکلان کلنا عصا کلن عصا کلان عصا کلنا عصہ کلین اس کلان عصہ خفیفہ عصہ قلن عصا اور نہیں لا تسا کل لا تسا کلا لا تسا کلو لا تسا کلی لا تسا کلا سا کلنا تو یہ ایسے بنے گا ہو جائے گا اس کو بس یاد کریں لیکن بے شک اگرچہ تھوڑی بہت وہ بھی رہ جائے تو اصل میں یہ باب تفاعل سے ہی ہے اور اس سے کرنا چاہیے باب تفاعل باب تفاعل دو باب آئیں گے ایک آئے گا باب تفاعل ایک ہوگا باب تفاعل باب تفاعل تو یہ باب تفاعل سے اگلا جو باب ہے نا وہ باب تفاعل سے اس سے جو بنا ہوا ہے اچھا اس طرح ادا رخ ادا رخ پہنچنا ادارک یدارک ادارکن پو مدارکن الامر من ادارک لا تدارک ادارک یدارک ادارکن اچھا جی پھر اگلا باب ہے اشا بہو اشا بہو ہم شکل ہونا اشا بہا یشا بہو اشا بہن پو مشا بہن ہم کہتے ہیں نا مش مشا ٹھیک ہے نا مشا مشابے جو ہم کہتے ہیں مشابے مشابے تو یہ مشابہ ہن مشابہ ہن علام رومن و اشاب اشابہ ورنہ اللہ تشابہ اس طرح اس سال ہو آپس میں صلاح کرنا اس سال اس سال يصاله إصالحا فهو مصالح الأمر منه إصالة والنهي لا تصالة یہ گردان یاد کریں گے پھر آپ اس کی بھی کر لیں اگر صرف ایک ہی اس کلا کی بے شک ہو جائے لیکن یہ اسی گردان آپ لوگوں نے کرنی ہے سارے سیکھے وغیرہ اس کے سارے حل کرنے سنانے ایک دوسرے کو تاکہ یہ ہو جائے ٹھیک ہے وہی بات بس پھر اتنا ہی کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ کر کے آپ لوگوں نے سنانا ہے اس کو سنانا ہے آپ نے بس آگے تو انشاءاللہ بس ختم ہی آنے والا ہے آپ پھر آگے جو ہے وہ شروع ہو جائے گی دوسرے ٹھیک ہو گئی بات آج اتنا ہی چلیے پھر السلام علیکم مائک فری ہے جی